بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام اما بعد اسلامی تاریخ بارہ ربیع الاول سن ایک ہچری کو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے بنی سالم کے دروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں لہذا جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو ان کا حکم نہ مانے گا وہ بھٹک جائے گا مسلمانوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں بہترین وصیت جو مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہے لوگوں اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو کیونکہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو درست کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور صحابہ کرام جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا مگر فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنا ہاتھ کھینچ لو اپنا ہاتھ کھینچ لو اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ میں تو زہر ملایا گیا ہے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے دوسری ایک روایت میں ہے ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے جیسے کہ نماز کے فضائل اور اس کی وعیدیں کئی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بن متعمدن فقد کفر ترجمہ یہ ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا اب اس حدیث پاک کے بارے میں محدثین نے نے کچھ توجہ کی ہے کسی نے لکھا کہ فقد قرب بائی کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب ہو گیا بعض لکھتے ہیں فتح جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اس نے کفر کے دروازے کو کھول دیا اور محدثین نے نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑتا ہے وہ گویا کفر کا ایک دو ڈور کھول دیتا ہے دوسری بار چھوڑتا ہے دوسرا دروازہ کھولتا ہے تیسری بار کھو چھوڑتا ہے تیسرا دروازہ کھولتا ہے بار بار نمازیں چھوڑتا ہے کفر کے دروازے کھولتا رہتا ہے ڈر یہ ہے کہ کہیں کھولتے کھولتے وہ خود اس میں داخل نہ ہو جائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ایمان والا جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے اللہ اس کے ایمان کو چھین لے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک سنت کے بارے میں کی والدین کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے رب برہم ہوما کما رب بیانی سبیرا اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں فرمایا شابان کے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے پھر عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا کے بارے میں میں قرآن اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مقوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا ہر ایک کے لیے انتظام کر دیا ہے ہر ایک کو اللہ روزی پہنچاتا ہے لیکن روزی ملے گی تو صحیح مقدر کے لیکن شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے اسے حاصل کرو اس کے لیے محنت کرو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حبیب اللہ کہ جو آدمی محنت محنت کر کے کماتا ہے کوشش کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ کا دوست بننا کوئی معمولی بات نہیں تو محنت کرنے والے کے لیے فضیلت ہے ایک انصاری صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ بہت سخت ہو گئے ہیں اور بالکل خدرے ہو گئے ہیں تو رفت بالکل معلوم ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ ایسے کیسے ہو گئے اتنے سخت ہے اتنے غف ہو چکے ہیں تو اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتے بناتا ہو میں ہارس شو بناتا ہو نال بندی کا کام کرتا ہو اور اس محنت اور مزدوری کرنے کے بعد جو روزی ملتی ہے اس سے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اس صحابی کے ہاتھوں کو پکڑ کر حضور نے بوسا دے دیا اللہ کے نبی نے بوسا دیا اور فرمایا میرے بھائی اسی طرح محنت کرتے رہنا ید ہا النار جو ہاتھ روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ اس ہاتھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اس بنا پر محنت کرنا اپنی روزی کے اسباب کو پیدا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہے اور اس فکر میں رہے کہ کہیں یہاں سے آ جائے کہیں وہاں سے آ جائے جتنا ہو سکے ہماری شریعت نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے تھے تو انہوں نے لوگوں کے درمیان میں اعلان کر کے کہا اے لوگوں اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا ہے مقدر کی روزی تو وہ دے کر رہے گا لیکن gehen یہ مت سوچنا اللہ رازق ہے اللہ روزی دینے والا ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ جاؤ اس لیے کہ لوگوں یاد رکھنا نہ آسمان سے سونا برستا ہے نہ زمین سے سونا نکلتا ہے محنت کرنے کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے نبی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار جا رہے تھے ساتھیوں نے کہا ہمیں بہت بھوک لگی ہے کھانے کا کچھ انتظام کر دو نبی تھے دعا کی موجی سے مہینے سے کھانا حاضر ہو گیا سب نے پیٹ بھر کر کھایا اس کے بعد ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی من افضل و منا کہ ہم لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے کون ہے جو سب سے بڑا فضیلت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے فرمایا افضل منکم من یعمل بیدہ ویأکل بکسبہ کہ تم میں سب سے افضل آدمی وہ ہے جو اپنی ہاتھ سے محنت کرے روزی کمانے کے لیے کوشش کرے اور اپنی محنت کی کمائی ہوئی روزی کو کھائے یہ کئی احادیث اور ان انبیاء کے واقعات ہیں جس سے محنت کرنے مزدوری کرنے پر اور خود محنت کر کے کمانے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اللہ اس روزی میں برکت بھی دیتا ہے جو ہم حلال حلال طریقے سے محنت کر کے کمائیں گے اس روزی میں برکت بھی ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسا مال آتا ہے ویسا جاتا ہے حرام طریقے سے کمائے گا ادھر ادھر سے ادھر کلیم مارک کر ادھر کلیم مار کر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا مال آئے گا تو صحیح لیکن جیسا غلط طریقے سے آئے گا اسی طرح وہ چلا بھی جائے گا محنت والی روزی میں بڑی برکت ہوا کرتی ہے ایک حدیث سنا دو بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کے صحابہ کو آپس میں بھائی بنا دیا کیونکہ وہ ڈفرنٹ جگہ سے آئے ہوئے تھے ایک طرف مہاجرین ہیں جو مکہ سے آئے ہیں دوسری طرف یہ انصاری ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں آپس میں کوئی بلڈ ریلیشن نہیں دو الگ الگ علاقوں کے رہنے والے ہیں اور دونوں اب ساتھ میں مدینہ میں رہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضور کھڑے ہو گئے ایک مہاجر صحابی کو بلایا ادھر آپ ایک انصاری کو بلایا ادھر آؤ جب دونوں آئے دونوں کو کہا ہاتھ ملاؤ آج سے اللہ کا نبی کہتا ہے تم دونوں بھائی بھائی کو اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ کا رشتہ مواخات کا رشتہ قائم کیا دیکھیے ان میں کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا کوئی مکہ کا رہنے والا کوئی مدینہ کا رہنے والا لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما دیا کہ میں تم دونوں کو بھائی بناتا ہو خدا باپ کی قسم زندگی بھر حقیقی بھائی سے زیادہ انہوں نے محبت کی ہے ایک صحابی ہے عبد الرحمان اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آئے مہاجر غریب صحابی ہے ادھر ایک انصاری صحابی ہے حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کمان دونوں ہاتھ ملاؤ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو حضور نے دونوں کو بھائی بنا دیا جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بردرہڈ کا رشتہ قائم کیا ہے وہ سعد ابن ربی جو مالدار صحابی ہے حضرت عبد الرحمن کو کہتے ہیں عبد الرحمن اللہ کے نبی نے آج مجھے تمہارا بھائی بنا دیا ہے اور بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوا جو میرا وہ تمہارا جو میرا وہ تمہارا اپنے گھر پر لے کر گئے اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے میرے پاس دو کمرے ہیں حضور نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے آج سے اس گھر کے ففٹی پرسینٹ پارٹنر تم بن چکے ہو ایک روم اپنے لیے اور دوسرا کمرہ کہا یہ تمہارے لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے اس کے بعد اپنے باغات اور کھیتوں میں لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو یہ میری پراپرٹی ہے یہ میرے باغ ہے یہ میرے کھیت ہے اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے آج سے اس میں بھی تم میرے ففٹی پرسینٹ پارٹنر بن گئے آدھا تمہارا آدھا میرا اندازہ لگاؤ آج ایک حقیقی بھائی یہ کام نہیں کر سکتا ہے یہ صرف حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کا نتیجہ ہے کہ میرے گھر کے تم پارٹنر میری پراپرٹی کے تم پارٹنر میرے مال کے تم پارٹنر بلکہ آگے یہ جملہ کہا بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اے عبد الرحمان میری دو بیویاں ہیں اے عبد الرحمان میری دو بیویاں ہیں میری دو بیویوں میں سے میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس بیوی نہیں ہے جب اس کی عدت گزر جائے وہ حلال ہو جائے تو تو تم میری اس بیوی سے شادی کر لینا کیسی محبت تھی کیا مواقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے لیکن قربان جاؤ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت سعد کو فرمایا سعد اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے ہمارا بھائی ہو کتنا مبارک ہو لیکن مجھے تمہارا مکان نہیں چاہیے مجھے تمہاری پروپرٹی نہیں چاہیے مجھے تمہاری زمین مال دولت نہیں چاہیے اور نہ مجھے شادی کرنی ہے مجھے تو تم مدینہ کی مارکیٹ کا راستہ بتا دو مجھے مدینہ کی مارکیٹ کا راستہ بتا دو میں خود محنت کروں گا اور اللہ روزی دینے والا ہے تھوڑی سی رقم لے کر آیا ہو بہت اصرار کیا حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمان نہیں مانے بالآخر حضرت سعد فرماتے ہیں ہے کہ کا مارکیٹ وہاں پر مدینہ میں قریب تھی میں نے اس کا راستہ بتا دیا حضرت عبد الرحمان کے پاس تھوڑے سے درہم تھے گئے وہ گھی لے کر آئے اور پنیر چیز لے کر آئے اور اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیلو کا مارکٹ میں وہ تھوڑا سا گھی تھوڑا سا پنیر لے کر اپنا بزنس شروع کیا اپنی ہمت اور اپنے عزم پر اپنی محنت پر انہوں نے یہ بزنس شروع کیا ہے اللہ نے اس روزی میں ایسی برکت دی ایسی برکت دی کہ کہتے تھے لوگ کہ مدینہ طیبہ میں راستے میں بیٹھ کر حضرت عبد الرحمان نے اپنی تجارت کو شروع کی ہے اللہ برکت دیتا گیا راستے سے سٹال پر آئے سٹال سے شاپ پر آئے شاپ کے بعد ریٹیلر بن گئے ریٹیلر کے بعد اللہ نے انہیں ہول سیلر بنا دیا اور پھر وہ دن آیا کہ مدینہ کے جب بڑے بڑے بزنس والوں کا نام لیا جاتا تو ان میں ٹاپ لسٹ پر تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت آیا ہے سولہ کروڑ کا ترکہ چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں یہ ہے کہ جب آدمی ہمت اور محنت سے خود محنت کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت نصیب فرماتا ہے آگے فرمایا آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے ایک ہزار محل ہوں گے ہر دو محلوں کے درمیان ایک سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوگی اور عمدہ باغ اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی قرآن سے علاج قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلو من سمر ازا اسمر ترجمہ جب درخت پر پھل آ جائے تو اسے کھاؤ فائدہ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے گویا قرآن کہتا ہے کہ جو سیزن کے فروٹ سے اسے کھاؤ اس سے بہت ساری بیماروں سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میرے بھائیوں بڑی پیاری نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علاحدہ علاحدہ بستروں پر سلاؤ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ علاقہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين